حضرت عمر بن شعیب نے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین کو ان کے ایک فوت ہونے والے بیٹے کی تعزیت کرتے ہوئے خط لکھا کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت شعیب کو اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت سے یہ بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے جگر گوشے کو اپنے پاس بلا لے اور وہ اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے بدلے ثواب طلب کرے اور وہی بات منہ سے نکالے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت سے کم کوئی بدلہ اس کے لیے پسند نہیں فرماتا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بہتر